محمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ عل نبیلوم نجیب علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام یا یا سیدی رسول اللہ حمد و سلاد کے بعد معزز سامعین کے نام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محامد و محاسن اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے حضرات محترم کل کے آپ نے درس میں سورہ بنی اسرائیل تک کی تفصیل سماعت فرمائی آج ہمارے سامنے جو سورہ مبارکہ موجود ہے وہ سورہ کہف ہے موضوع اسلامیہ نے کرام یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں تقریباً بارہ رکوع ہیں اور اس سورہ مبارکہ کا نزول کچھ اس انداز سے ہوا کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کفار مشرقین کو یہ بات کہی کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں بھی تم تنگ ہو تو لہذا تم ایک کام یہ کرو کہ ساروں کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے جی کون ہے ابھی درد چل رہا ہے سے بات کر دیتے ہیں درد پاک پڑھ لیجیے محترم سامی نے یہود اور عیسائیوں نے اپنے ایک طے کردہ منصوبے کے تحت کہ ہم مکے کی سرزمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اسی وقت کفار اور مشرقین سرکار علی صلاح السلام کے سامنے مخالفت موڑ کے کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کفار اور مشرقین کی پشت پناہی کرتے ہوئے انہوں نے کفار مشرقین سے کہا کہ دیکھو تم اس شخص سے بیزار ہو الحاظ اللہ تو لہذا تم ایک معاملہ یہ کرو کہ تم اس نبی سے پوچھو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیا یہ کہف کے متعلق کچھ جانتے ہیں کیا یہ زلکر نین کے متعلق کچھ جانتے ہیں کیا یہ خیزر اور موسا علیہ السلام کے متعلق کچھ جانتے ہیں اب حضرات گرانی ہوا کیا چبائے ہوئے نوالے یہودیوں کے تھے استعمال کافروں نے کیا اور سرکار جی سلاط السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے صاحب کہاں کون تھے اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے ذلقرنین کا واقعہ کیا ہے اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے خضر علیہ السلام اور حضرت موسا علیہ السلام کی ملاقات کا کیا واقعہ ہے سرکار علیہ السلاۃ السلام پر جس طرح کے میں نے بے شمار آیتیں پیچھے بھی بیان کی ہے اس کی تشریح کی ہے کہ قرآن کہتا ہے وہ انضر اللہ علیہ وہ علم مالم تکن تالم پیارے حبیب ہم نے آپ پر اپنی لازوال کتاب اتاری ہے اور وہ کتاب اتاری ہے کہ طبیان الک الشے جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور حبیب جب یہ کتاب آپ پر اتر گئی وہ علم کمالم تکن تالم جو آپ نہیں جانتے تھے اس کتاب سے سکھا دیا اور کفار کو یہ گھمن تھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہاں کو نہیں جانتے ہیں اور یہودیوں نے بھی کہا تھا کہ آپ جا کر ان کو فورس کرو اور واقعی میں یہ نبی بتا نہیں پائیں گے جب یہ نبی بتا نہیں پائیں گے تو تمہیں پروپوگنڈا کر دینا شور مچا دینا ایک پورے مکہ میں واویلا کر دینا کہ جناب یہ تو الیاز بلّہ اپنی تبلیغ میں صحیح ہے نہیں معاذ اللہ یہ تو دروخ گوئی کر رہے ہیں الیازب باللہ گویا کہ من مانا پورا منصوبہ پہلے یہودیوں نے تیار کیا تھا اور ان کے ہاتھ کنڈے گویا کے کفار تھے ان کو آگے کر کے سرکار کے سامنے پیش کیا گیا جب یہ تین سوالات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے حضرت جبریل وہی لے کر آ گئے اور تین واقعے کی صفائی حضرت موسا حضرت خضر کی ملاقات اصحاب کہاف کے بزرگوں کا واقعہ اور حضرت محترم ذلقر نین کا واقعہ مکمل تفصیل جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب تطہیر پر اللہ رب العزت نازل فرمائی اسی وقت کو فار کا بھی منہ کالا ہو گیا اور یہودیوں کا بھی منہ کالا ہو گیا اور یہودی جو بڑے بڑے علماء تھے وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگے جناب یہ واقعہ ان کو پتا کیسے چلا تو کچھ کہنے لگے جناب ہمیں تو لگتا ہے یہ سچے نبی ہے ہمیں تو لگتا ہے یہ سچے نبی ہیں کیونکہ انہوں نے جو جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بالکل ہماری توریت اور انجیل کے مطابق ہے اس میں توریت کے مطابق ہے انجیل کے مطابق ہے زلکر نین کا جو انہوں نے واقعہ بیان کیا موسا علیہ السلام کو جو واقعہ انہوں نے گویا کے بیان کیا وہ تو ہماری کتابوں کے مطابق ہے لیکن آیا ان کو نبی تسلیم کیا جائے کہ نہیں کیا جائے لیکن حضرات یہودیوں کے دل اندر سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی گواہی لے رہے تھے لیکن شکاوت اور بد بختی ان کے دل و دماغ پر اس طرح راضی ہو چکی تھی کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اصحاب کہف کا مکمل واقعہ ذکر ہوا ہے میں حصول برکت کے لیے واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک دفعہ درد پاک پڑھ لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے گویا کہ زمین سے اٹھا لینے کے بعد اور جب آپ منتقل کر دیے گئے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف تو حضرات گرامی یہ بات عیسائیت کے اندر گویا کے اندر بہت مشہور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے منتقل کر دیا گیا آسمانوں کی طرف تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سلی دے دی گئی ہے انشاءاللہ سورہ مریم آ رہی ہے تو اس کی میں تفصیل کروں گا اور ایک بڑا احمقانہ فلسفہ میں آپ کو بتاؤں یوں تو امریکہ کے حضرات اپنے آپ کو بہت بڑا عقلمند سمجھتے ہیں لیکن مذہبی لحاظ سے بالکل کنڈم کفار مشرقین کی عقل اتنی کنڈم نہیں تھی جتنی عیسائیوں کی عقل کنڈم ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو گئے ہیں یعنی گنا ہم کریں بھوگتے وہ یعنی گناہ ہم کریں گے بھوکتے گے وہ تو لہذا انہوں نے اپنے جان کی بلی دے دی ہے تو قیامت تک ہم زنا کرتے رہیں چوری کرتے رہیں فاشی کرتے رہیں دگا بازی کرتے رہیں فراڈ کرتے رہیں جھوٹ بولتے رہیں وہ ایک دفعہ انسان اپنی جان دے کر سب کے گناہ معاف کروا لی حضرات گرامی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ایسا بے وقوفانہ اور ہے مکانہ گویا کہ حضرات گرامی فلسفہ کہ جناب گناہ آپ کریں اور بھگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرات گرامی اسی کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے اور جھوٹ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مسلمانوں نے تلوار کے بل پر اسلام پھیلایا ہے ان کا دین جو ہے وہ فطرتی دین نہیں ہے میں نے کہا فطرت تو یہ چاہتی ہے کہ جو گناہ کرے وہی بھگتے فطرت تو یہی چاہتی ہے کہ جو گناہ کرے اسی کو سدا ملے ہمیں غیر فطرتی کہنے والے عیسائیوں ذرا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھو تمہارا تو سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عیسا کو پھانسی دی گئی اس لیے کہ ہم گناہ کرتے رہے اور ان کی گناہ کی بلی تھے انہوں نے اپنی بلی دے دی اور ہم جتنے بھی گناہ کرتے رہے وہ کفارہ بنتا چلا جائے گا تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ انسان کی فطرت اس بات کو دوبارہ کرتی ہے کہ گویا کے سارے عیسائی مل کر سب و روز گناہ میں اوپر رہے اور عیسا اپنی جان دے کے سب کے گویا کے کفارہ دے دیں حضرات گرامی یہ تو بات کبھی فطرت دوبارہ نہیں کرتی ہے تو پتا چلا جن لوگوں نے یہ اکلی ڈھکوسلا لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہے کہ فطرتی مذہب ہمارا ہے میں کہتا ہوں وہ دعوی بلا دلیل ہے کیونکہ سب سے بنیادی عقیدہ آپ کا حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے جب آپ کی بنیاد ہی مکر و فریب پر ہے تو آپ کا مذہب کہاں سے باقی رہے گا تو حضرت گرانی گویا کہ آپ کی بنیاد ہی فطرت کے مطابق نہیں ہے اور الحمد اسلام فطرت کے مطابق ہے چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کا دو کوئی مالک کے ہاتھ مت کاٹو غلام نے زنا کیا تو اس کو گویا کہ اس پر سزا نافذ کرو گویا کہ عورت نے اگر کوئی کام کیا تو اس پر سزا نافذ کرو اس کا شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو فطرت اس چیز کو قبول کرتی ہے اور اسلام کا دس فطرت کے مطابق ہے اور الحمد توحید کا دعویٰ اللہ رب العزت نے زبردستی کسی پر مسلط نہیں کیا بلکہ ان کی فطرت کا دعویٰ دی کہ آسمان کس نے بنایا ہے ان کی فطرت کو دعوت دی کہ یہ سبزاری اور یہ شادابیاں یہ رنگ رنگلیاں کس نے پیدا کی ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں یہ بہتے ہوئے دریا کس نے بنائے یہ موزم سمندر کس نے بنائے اور اہل عقل غور پکل یہ سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے یہ چاند اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے یہ دن اپنے وقت پر آ جاتا ہے یہ رات اپنے وقت پر چلی جاتی ہے خیر اس کا پیدا کرنے والا کوئی تو ہے اللہ نے زبردستی اپنی توحید کسی کے اندر مسلط نہیں کی بلکہ اہل فطرت کو دعوت عقل دی اور الحمد ہمارا بنیادی عقیدہ توحید ہے اور وہ فطرت کے مطابق اور تمہارا بنیادی عقیدہ عقیدہ تشریف ہے جو غیر فطرت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں المختصر میرے عزیزوں گویا ہوا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب چوتھے آسمان پر منتقل کر دیا گیا تو اہل انجیل جو تھے ان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ ہوا کیا انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اب گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے پسے کچھ پھینک دیا اور یہ رنگ دے دیا کہ عیسیٰ نے ہمیں بت پرستی کا دیا یعنی انجیل کی جو مقدس تعلیمات تھی گویا کہ اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا اور حضرات گرانی ہوا کچھ یوں گویا کہ بت پرست ہوتے چلے گئے تو ان پر ایک بادشاہ مسلط ہوا دقیانوس وہ اتنا جادی اور اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ زبردستی لوگوں کو بت کی دعوت دیتا تھا اور جو شخص بدھ کی عبادت نہ کرے تو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا تو اصحاب کہاں کے یہ بزرگ جن کی تعداد علماء نے سات کے قریب گنوائی ہے اور ان کے ساتھ ایک ان کا کتا تھا حضرت گرانی یہ بڑے مشرف اور گویا کے شرف اور نصب کے لحاظ سے آڑا تھے یہ گویا کے پہلے سے توحید پر استقامت والے تھے اور ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی گویا کہ وہ توحید کو قبول کرتے تھے لیکن جب بقیانوس بادشاہ آیا اور اس نے اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ اڑھائے تو انہوں نے کیا کیا اپنے شریف النس ہونے کے اعتبار سے انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور اصحاب کہب جو آج کہب کا پہاڑ موجود ہے اس گار میں انہوں نے پناہ لی یہ بات بقری بادشاہ کو پتا چل گئی اس نے قاصد کو متعین کیا اس کے ساتھ فوج بھیجی اس نے کہا دیکھو یہ ہم سے بھاگے ہیں ایسا کرو کہ غار کے آگے دیوار بنا دو تاکہ دیوار جب بن جائے گی غار بند ہو جائے گا جب غار بند ہو گیا تو سارے کے سارے مر جائیں گے تو اب دیکھیے آپ وہ سات بزرگ جنہوں نے علاقہ چھوڑا تھا کس لیے چھوڑا تھا کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے عبادت کے مستحق صرف رب کی ذات ہے تو صرف انہوں نے توحید کی شمع جو ان کے دل میں فروغا تھی اس کی محبت اور اس کی کشش میں ان کو گویا کے وہاں پر رہ گئے اب رات ورنہ اگر وہ مال و نصب چاہتے تو الیاز شرط میں مبتلا ہو سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے دل میں توحید کے نور کو منور کر دیا تھا اور اسی کی چمک میں انہوں نے اللہ کا قرب گویا کے تلاش کیا المختصر میرے عزیزوں ہوا کچھ یوں کہ جب وہ بزرگ اصحاب صاحب کے بزرگ جب گار کے اندر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا تو دقیانوز بادشاہ نے جو اپنا چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا اور اس کا امیر جو بجا کر بھیجا تھا کہ آگے دیوار مار لینا تو وہ امیر کو ذرا نیک طبیعت کا تھا وہ گیا اس نے کیا تو سب وہی جو بادشاہ نے کہا تھا لیکن انہوں نے اس نے کیا یہ کہ سات بزرگوں کے نام قلم بند کر دیے تاکہ تاریخ گزرے وقت گزرے دور گزرے اور اس کے بعد کبھی ایسا ہو کہ یہاں پر کسی کا آنا ہو جائے اور یہ پہاڑ پر کوئی آ جائے تو اسے یہ پرچی نظر آ جائے تاکہ یہ سمجھ سکے اس میں کیا موجود ہے گویا کے سات بزرگوں کے نام اور ساتھ میں کتے کو بھی گویا کے جو فطمیر نام تھا اس کا بھی نام لکھ دیا لکھنے کے بعد تانبے کی پیٹی میں اس کو رکھ کر گویا کے دیوار کے اندر رکھ دیا پہاڑ کے اندر ایک سوراخ بنا کر اس میں رکھ دیا اور اوپر سے دیوار گویا کہ انہوں نے مار دی المختصر حضرات گرامی تین سو سال کا عرصہ گزر گیا کتنے اور ان بزرگوں پر اللہ نے نیند تاریخ کر دی وہ تین سو سال تک سوئے رہے جب تین سو سال کا عرصہ گزرا بکری چرانے والے کچھ لوگ گزرے جب وہ پہاڑی پر گزرے تو انہوں نے غار کے آگے دیوار دیکھی ان کو سردی محسوس ہوئی انہوں نے کہا کیوں نہ ہو ہم اس دیوار کو توڑ کر اندر گھر میں پناہ لے لے جب انہوں نے دیوار توڑی تو اللہ نے ان کے دلوں پر دہشت تاری فرمائی اور انہوں نے غار کو دیکھ کر وہ وہیں سے بھاگ گئے اور گویا کہ اب غار کے آگے جو دیوار تھی وہ ٹوٹ چکی تھی اب رات گرہ میں ہوا اس طرح ان ساتوں کی نیند جو تھی وہ نیند سے بیدار ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کیا سلام دعا کی نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہمیں تو بھوک لگی ہے تم ایسا کرو یہ پیسے لو اور جاؤ بازار سے کچھ چیز لے آؤ اب جناب وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور بازار میں آئے بازار میں جیسے داخل ہوئے تو بازار میں داخل ہونے سے پہلے شہر کے قلعے کی طرف جب نظر کی تو قلعے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا کلمہ لکھا ہوا تھا بڑے حیران ہوئے کہ جناب نوس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے جب اندر گئے تو لوگ جناب سارے اہل ایمان گویا تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اکثریت نظر آئی اور دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کا چرچا ہو رہا ہے یہ بڑے خوش ہوئے سمجھے کہ شاید دقیانوس سدھر گیا ہے کیا سمجھے کہ شاید گویا کے سدھر گیا ہے وہ ایک نان والے کی دکان پر گئے نان والے کو جب پیسہ دیا کہا ہمیں کچھ نام دے دیجیے اور نان والے نے تین سو سال پرانا دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہا یہ آپ کے پاس کہاں کہاں سے سے آ آ گیا گیا پیسہ ہے میرے جیب میں تھا میں نے دے دیا کہا نہیں آپ کو کوئی خزانہ ملا ہے کہا کیوں خزانہ ملا ہے تو کہا چلیے آپ ہمارے حاکم کے پاس فوج بلا دی گئی فوج نے ان کو لے جا کے حاکم کے بارگاہ میں پیش کیا حاکم نے کہا کہاں سے آئے ہو سے آیا ہوں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو کہا ہمارے پاس موجود تھے ہم نے کمائے تھے ہمارے جیب میں موجود تھے ہم نے آپ تم کو دے دیے تو انہوں نے کہا دیکھو فلسفہ زیادہ مت چھیڑو میں جو سوال کرتا ہوں اس کا جواب دوں تو حاکم نے بولا پوچھیے تو آپ نے فرمایا کہ دقیانوس ہے تو کہا اس کو مرے تو سینکڑوں سال ہو گئے اچھا کہ ہم کو تقیہ نوس کے زمانے سے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے ایسا ایسا کر کے غار میں پناہ لی تھی اور گویا کہ یہ سکہ جو تمہارے پاس موجود ہے یہ ہماری اس حقیقت کی نشانی ہے کہ اس وقت دستیا نوس کے زمانے میں ہم موجود تھے اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا وقت طے کرا دیا اور ہم تو بالکل ایسا تندرست ہو کر اٹھے جس طرح کے بندہ رات کو سوتا ہے اور فجر کے وقت گویا کے تھوڑا تازہ ہو کر اڑ جاتا ہے ہمیں تو خبر بھی نہیں کہ تین سو سال کا ایسا گزر گیا ہے حاکم سے کہا چلو ہم آپ کو اپنے اور ساتھیوں سے ملاتے ہیں اور ہوا حضرات گرامی ایسا کہ گویا کے وہ تمام ساتھی حاکم اپنے اپنے تمام فوج اور لشکر کو لے کر اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑے نیک تھے ان بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اس دور میں جس دور میں حضرت عیسیٰ کے مارنے والے دوبارہ پیدا ہو گئے تھے لیکن اس دور میں ایک فتنہ اور اٹھا تھا وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں تسلیم کرتا تھا وہ قیامت کے دن زندگی کو تسلیم نہیں کرتا تھا تو جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ بڑے متقی اور پرہیزدار انہوں نے کیا کچھ یوں کہ ایک دفعہ کمرہ بند کیا اور اس نے دو رکعت نفل ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کی کہ مولا یہ ہمارے دور میں اور ہمارے علاقے میں کیسا فتنا پیدا ہو گیا کہ مرنے کے بعد جینے کو تسلیم نہیں کرتا قیامت کو تسلیم نہیں کرتا مولا ایک ایسی نشانی پیدا فرما دے تاکہ ایمان لے لیا اور ہوا یوں کہ جب اس بادشاہ کو خبر ملی کہ جناب دقیانوس کے زمانے کے لوگ آج وہاں پر زندہ موجود ہے اس نے ان تمام منکرین کو لیا کہ جو نہیں تسلیم کرتے تھے ان کو تمام کو لیا اور اصحاب کاف کے کے اوپر حاضر ہوا تو اصحاب کاف کے ان بزرگوں نے بادشاہ سے معانقہ کیا مطافیہ کیا اور ساری بات کہی کہ واقعی میں ہم یہاں پر آ کر سو گئے تھے اور سونے کے بعد ہم اٹھے تو تین سو سال کا عرصہ گزر گیا وہ منکرین اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے کسی نے کو وہ پیٹی نظر آئی جو غار کے اندر ایک سوراخ کر کے رکھی گئی تھی بادشاہ نے جب وہ تانبے کی پیٹی نکالی اور اس کو کھولا تو دقیہ نوس کے زمانے کی مہر اس پہ موجود تھی اور اس پر سارے بزرگوں کا نام موجود تھا کتے کا نام بھی موجود تھا اب حضرات گرامی انہوں نے ایمان لے آیا کہ واقعی میں اللہ رب اس بات پر قادر ہے کہ مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال اصحاب صاحب کے بزرگ ہیں کہ جن کا یہ واقعہ تو گویا جو بادشاہ نے دعا کی تھی اللہ نے ان کو دلیل دکھا دی کہ دیکھیے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تین سو سال تک بھی کسی کو موت کی حالت میں رکھے تو اللہ اس کو زندہ کر سکتا ہے تو اس وقت اس فتنے کا گویا کہ خاتمہ ہو گیا اور ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر دیا کہ اللہ رب العزت کسی کو مارنے کے بعد دوبارہ گلا سکتا ہے حضرات گرانی ہوا یوں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر میں گئے اور انہوں نے کہا اب ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کر آرام کرتے ہیں جب وہ سات بزرگ اندر گئے تو حضرات گرامی ان پر حقیقی طور پر موت پاری ہو گئی دی اور ان کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا دفن کرنے کے بعد بادشاہ لشکر کون لایا تھا یہ بادشاہ ہندو تھا مل کر کہیے یہ ہندو تو نہیں تھا کافر تو نہیں تھا مومن تھا نا مومن تھا جب تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا مولا ایسی کوئی دلیل پیدا فرما تھا یہ لوگ ایمان لے آئے مومن تھا نا اب اس نے جب دفن کرنے کے بعد کیا الفاظ کہے اس کا قرآن تلفظ کرواتا ہے قرآن کہتا قال کہتابو غلبو امری ہند لنت ہی مسجد جب وہ سارے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس جگہ پر غلبہ حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے مسجد کون بناتا ہے مل کر کہیے کون بناتا ہے اب مسجد کیوں بنائی گئی میں کچھ نہیں کہتا ایک دفعہ درد پاک پڑھیے اس کو صحیح اس کو اس کو نیکسٹ کو ہٹائیے درود پاک پڑھی دیکھیے یہ سب سے مستند تفاصیر میں سے میں بہت اہم مسئلہ ایک رکھنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے کتابیں آپ کے سامنے ثبوت کے طور پر رکھی ہے یہ سب سے اہم کتاب جس کو حضرات گرامی ہر مکتب فکر کے لوگ قبول کرتے ہیں تفسیر ابن جریر جلد نمبر نو ہے اور یہ کتاب بیروت سے چھپی ہے ان سے میں بتاتا ہوں یہ مفسر جنہوں نے پورے قرآن کو حدیث سے حل کیا ہے اور ان کی تفسیر حضرات گرامی کسی مکتبہ فکر کے نزدیک مشکوک نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے مسجد بنائی وہ کون تھے اور مسجد کیوں بنائی گئی وہ کہتے ہیں کہ وہ قال المسلم وہ سارے مسلمان تھے اور انہوں نے کہا کہ بل نخن احق کو بہم کہ ہم ان بزرگوں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں نبینا علیہ مسجد نسلی اللہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے اور یہاں پر اللہ کی عبادت کریں گے دیکھیے ہم اللہ کی عبادت کریں گے ایک ہمارا سماج فرما لیا درج پاک پڑھیے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کری اس کی جلد نمبر سات ہے دیکھیے امام راضی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تو کہتے ہیں انہوں نے وہاں پر جانے کے بعد مسجد بنائی اس کا کیا مطلب تھا تو کہتے ہیں اللہ باب مسجد کہف کے دروازے پر انہوں نے مسجد بنائی وہ حاضل قول یہ ان کا قول دلالت کرتا ہے اللہ الا الاقوام کانو عارفین وہ تمام اللہ کے دوست تھے وہ عارف باللہ تھے عباد و فلاد وہ عبادت اور فلاد کے ماننے والے تھے اب آگے یہ لکھتے ہیں کہ مسجد انہوں نے بنائی تھی کیوں نہ ابود اللہ و نستبقیل بالآثار تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس آثارات سے تبرک حاصل کریں ٹھیک ہے دوسری بات ایک اور میں آپ کو روایت پیش کروں تفسیر در منصور امام جلال الدین سوتی رحمت اللہ علیہ اس کی جلد نمبر حضرات گرانی یہ چار ہے اس میں امام جلال الدین سوتی رحمت اللہ علیہ سے کیا تفسیر فرماتے ہیں وہ دیکھیے آپ وہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے فقول الملک بادشاہ نے کہا لنت نہ اندل ہا مسجدہ ہم ان نیک بندوں کے قریب ایک مسجد بنائیں گے کیوں بنائیں گے حت فلاح تاکہ اللہ رب العزت کی یہاں پر عبادت کی جائے تفصیل اب ان تمام باتوں سے آپ کو صرف ایک مسئلہ یہ نکالنا ہے کہ یہ مسلمان تھے میں اس لیے سارے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ درود پاک پڑھیے یہ لکھتے ہیں حضرات گرامی کہ انا تخزو یہ تحزو البابل کہافی مسجد انہوں نے اصحاب کہف غار کے دروازے پر مسجد بنائی تھی کیوں یوسلی سی تاکہ وہ وہاں پر نماز پڑھیں یوسلی سلاد سلاد کا معنی نماز پڑھنا ہے پوجا کرنا نہیں ہے سلاد کا معنی کیا ہے نماز پڑھنا ہے سلاد کا معنی کسی بدھ کے سامنے سجدہ رکھنا نہیں ہے بلکہ سلاد کا معنی نماز پڑھنا ہے وہ لکھتے ہیں وہ جا عید الزام کلی سنتین اور اس واقعے سے وہ فتنہ دب گیا تھا اس واقعے سے وہ فتنہ دب گیا تھا جو کہتا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا ہے تو اس بادشاہ نے اس دن اور وہ تاریخ متعین کی تھی کہ مسلمانوں یہاں پر تم آنا اور خوشیاں منانا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے دلیل کے ذریعے فتنے کو دبا دیا یہ علامہ قادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ایک دفعہ پھر دور بات پڑی یہ تفصیل جلالین ہر مرتبہ فکر کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس کو امام دلاوی سوتی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جلال محلی رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر اس کو جمع کیا ہے تو دو جلالین جمع ہو گئے جلال الدین سوٹی اور جلال الدین محلی تو ان دونوں جلال الدین کے نام سے جلالین کے نام سے کتاب جو ہے کہ وہ مشہور ہوئی ہے دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں کہ جنہوں نے مسجد بنائی وہ کون تھے یہ لکھتے ہیں وہ قول بہم المومنون وہ مسلمان تھے وہ کیا تھے مومن تھے کون تھے اب آئیے حضرات گرامی سب سے قریب مفسر جن کو سارے مکتبہ فکر کے نزدیک جن کا شرف اور عظمت مقبول ہے تفسیر مظہری یہ تفسیر مظہری جلد نمبر چھ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے چہیتے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ قول الدین غلب اللہ امرحیم امسلم وہ مسلمان تھے کیا تھے مسلمان تھے مسجد کیوں بنائی تھی وہ تاکہ مسلمان وہاں نماز پڑھے اور قبر والوں سے تبرک حاصل کریں اب دیکھیے گرانی کتنی کتاب ہو گئی تفسیر مظہری ایک تفسیر جلالین دو تفسیر بر منصور تین تفسیر خاظم چار تفسیر قدیم پانچ تفسیر ابن جریب چھ چھ تفاصیر کے میں نے مختصر حوالے پیش کیے احکام القرآن میں یہ بات ہے روح المانی میں یہ بات ہے حضرات بے شماری کتابوں میں یہ بات ہے یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب دیکھیے تفیم القرآن کون سی کتاب ہے یہ تفیم القرآن جل نمبر سوم اب دیکھیے یہ کیا اپنا نظریہ پیش فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے لکھتے ہیں کہ حالانکہ یہاں قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی مسجد جو بنائی تھی تو سب سے بڑے وہ گمراہ تھے وہ سارے مفسر کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تھے مودودی صاحب کہتے ہیں وہ گمراہ تھے جو نشانی ان ظالموں کو بے بادل موت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی اس کو انہوں نے ارتقاب شرک کے لیے خدا داد موقع سمجھا یعنی اللہ بھی کبھی کبھی شرک کے موقع دے دیتا ہے تو لکھتے ہیں انہوں نے ارتقاب شرک کے لیے خدا داد موقع سمجھا اور انہوں نے کیا کیا اور دلی خیال کے لیے چلو کچھ اور دلی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گیا الیاز باللہ یعنی وہ بادشاہ کافر تھا وہ بادشاہ کافر تھا اور یہ واقعہ ان کی گمراہی پر تھا اور قرآن جو کہتا ہے انہوں نے مسجد بنائی وہ مسجد تو انہوں نے دینی پوجا پاٹ کے لیے بنائی تھی اور نظام مصطفیٰ لائیں گے اسلامی جماعت والے میں معذرت کے ساتھ کوئی تنقید کوئی مناظرے کا میرا ارادہ نہیں ہے اپنے موقف کو ثابت کر رہا ہوں کتابوں کے ساتھ حضرات تعصب نہیں ہونا چاہیے انعد نہیں ہونا چاہیے وسیع نظری ہونا چاہیے اگر اس قسم کی وضاحت کرنا گنا ہے تو میں کہتا ہوں قرآن سب سے بڑا اس کے بارے میں پھر الزام نظم آئے گا کیونکہ قرآن نے پہلے یہودیوں کے درائل پیش کیے عیسائیوں کے دلائل پیش کیے پھر قرآن نے اپنا موقف ثابت کیا ہے میں نے آپ کے سامنے ان بزرگوں کا حوالہ پیش کیا ہے کہ جن کی شرافت ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مسلم ہے اور وہ سارے لکھ رہے ہیں کہ صاحب کے بزرگ بھی مسلمان تھے اور جو بادشاہ آیا تھا وہ بھی مسلم تھا اور اس نے مسجد بنایا قاضی کازی اللہ پانی پتی تفسیر مظہری تاکہ مسلمان نماز پڑھے مودودی صاحب کہتے ہیں پوجا پاٹ صاحب لکھتے ہیں پوجا پاٹ کریں اور وہاں پر لکھتے بچے ہی تاکہ قبر والوں سے تبرک حاصل کرے مودودی صاحب کہتے ہیں انہوں نے خدا داد شر کا موقع سمجھا اللہ کسی بھی مفتی کے پاس جائیے اور سوال پوچھیے کیا یہ جملہ کیسا ہے کہ اللہ نے خدا داد شر کا موقع دے دیا یہ خدا داد کا عقل عقلمند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرات یعنی کتنا سخت لفظ ہے کہ اللہ بھی شر کے موقع دیتا ہے خدا داد شر کا موقع دیا معاذ اللہ تو میں کہوں گا کہ میری یہ بات انٹرنیٹ پر بھی جا رہی ہے جس کو اس پر شبہ ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے اور میں نے جتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ابھی جو صاحب شوق فرمائے وہ بالکل تحقیق وسیع نظری کے ساتھ اس بات کو دیکھے میرا دل اس لیے دکھا کہ جن بزرگوں نے اپنا تن من دھن گھر سب اسلام کے لیے چھوڑ دیا اور پہاڑ میں جا کر انہوں نے عبادت کی ان بچاروں کو کافی کہا جائے اللہ حضرات گرامی اور وہ بزرگ جو رات کو بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں نقصان کر دعا کرے مولا کوئی دلیل قائم کر دے تاکہ لوگ ایمان لے آئے اس بےچارے مخلص شخص کو کافر کہا جائے میرا دل اس لیے سستا ہے کیونکہ میں اپنے لیے جب نیک گمان رکھتا ہوں تو میں مسلمان کے لیے نیک گمان رکھتا ہوں جب میں نے عبارت پڑھی تو حضرات گرامی میں اپنے سے باہر ہوا کہ حضرات گرامی ایک مسلمان شخص جس نے گویا کہ اللہ کی بار میں دعا کی کہ مولا کوئی دلیل قائم کر دے اور اللہ نے اس نیک بندے کی دعا کو قبول کیا اور کا کاف ماری جی وجود میں آیا کتنا سن میں حضرات گرامی کہ ایسے اچھے بندے کو کافی کہا جائے پوجا پاٹ کا ڈرامہ کہا جائے اور خدا داد شر کا موقع کہا جائے تو میں قاضی حسین صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس عبارت کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد اگر یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے تو گفتگو کر کے انٹرنیٹ پہ ہم سے رابطہ کرے میں پھر کہوں گا میں سے خطابت میں نہیں کہہ رہا میرے عزیزوں یہ ایمان کی بات میں عرض کر رہا ہوں خدا را یہ بات اپنے پاس لیجیے آپ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی آپ کو کافر کہے گا تو کیسا لگے گا آپ اللہ کو ایک مانتے کوئی آپ کو کافر کہے گا تو آپ کے بیٹے کا دل نہیں دکھے گا اور مسلمان اور مومن چاہے وہ مسلمان ہو یا اس سے پہلے بھی ہو جنہوں نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا ان کی مثال ایک جسم کی طرح تھی جب انگلی پر درد ہوتا ہے تو پورا جسم حرکت کرتا ہے تو تاپ کے بزرگوں کو جب انہوں نے سخت گالی دی ہے تو حضرات گرامی مجھ سے برداشت نہ ہوا اور حق تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا اگر نہیں پہنچاتا تو برض قیامت میری گرفت ہوتی لہذا میں نے مخلص بن کر حق پہنچایا ہے اب جس کی ذہنیت جس کے ساتھ وہ جیسا سمجھے میری نیت محض ایک اصلاح کی تھی میری نیت کوئی مباحثے کی نہیں تھی میری نیت کوئی مناظرے کی نہیں تھی میری نیت صرف ایک واضح الفاظ کے ساتھ حق کو واضح کرنا تھا اور مومنوں کے ایمان کو ثابت کرنا تھا اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمانا درد پاک پڑی تو ان بزرگوں کے مزار کے قریب مسجد بنائی گئی اور وہاں پر تبرک حاصل کیا گیا اس لیے تفسیر مظہری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ایک گھڑی گزارتا ہے اللہ وہاں پر اپنے سکینہ اور رحمتوں کا نظور فرماتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ایک ساتھ گزارتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نظور ہوتا ہے تو جس قبر میں اللہ کا بندہ قیامت تک موجود ہو وہاں کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا وہاں کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ وقت مقام ابراہیم صلی اللہ اٹھا کر دیکھے تفصیل مزید مظہری اس آیت کریمہ کے نیچے لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب عبادت کرنے کا دگنا ثواب ہو اور وہاں گنا کرنے کا دگنا عذاب ہے کیونکہ وہ حرمت والی جگہ ہے اور وہ اللہ کی رحمت والی جگہ ہے اس کا اگر کسی نے پاس نہیں رکھا وہ اللہ کے عذاب کا زیادہ مستحق ہوگا اور جس نے اس علاقے کا پاس رکھا اس جگہ کا پاس رکھا اور محبت سے اللہ کی بات عبادت کی تو اس کو ایک عبادت کے دو اجر دیے جائیں گے یہ میں نے نہیں لکھا کوئی مجھ پر اٹیک نہ کرے میں نے قاضی اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ کیسے بزرگ تھے تفسیر جمن جو ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مسلم ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ بزرگ ایسے ہیں کہ جب جس گھر میں آگ لگ جائے ان کا نام پرچی میں لکھ کر ڈال دیں آگ بجھ جائے گی عقیدہ ہونا چاہیے میں نہیں کہتا تفسیر جمل کہتی ہے جب انہوں نے لکھا اتنے بڑے بزرگ نے لکھا تو میں نے بھی اس پر ایمان رکھ دیا الحمد للہ حضرات لکھا ہے کہ جب کسی کو یہ خوف ہو کہ میرا مال چوری ہو جائے گا ان بزرگوں کا نام لکھ کر جو قرآن میں آیا ہے ان بزرگوں کا نام لکھ کر مال میں رکھ دے مال چوری سے محفوظ ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ جس کشتی کے اندر ان کے نام رکھ دیے جائیں وہ کشتی اور جہاز غرق نہیں ہو سکتا اور فرماتے ہیں کہ جناب یہ اگر کہیں پر جس گھر کے اندر یہ رکھ دیا جائے اس گھر کے قریب آگ نہیں آ سکتی ان بزرگوں کی فضیلت کو کہا جائے کہ پوجا پاٹ کا ڈرامہ تھا اللہ اللہ ہماری عقلوں میں اس عطا فرمائے تعصب اور ہر دھئی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں سلح آخر میں حضرات گرامی ایک بات اور عرض کر دوں نین کے متعلق مختصر سے عرض کر دوں یہ بات نین کے متعلق مفسین فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے خاراجات تھے اور بعد مفسین فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ نین بادشاہ تھے اس وقت ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے دونوں اس بات کی تحقیق پر نکلے کہ چشمہ حیات مفسین فرماتے ہیں جو اللہ نے سرزمین پر ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جو اس چیز چشمے کا پانی پیے تو اس پر موت جب آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے چاہتا ہے کیا مراد اس کی زندگی اور لوگوں کے مطابق طویل کر دی جاتی ہے حضرت خزر علیہ السلام کو چشمہ نصیب ہوا آپ نے وہ پانی پیا جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور گویا کہ جب اللہ رب العزت قرب قیامت میں روح قبض کرنا چاہے گا تو ان کی روح گویا کے قبض فرمائے گا لیکن زلکرمین کو یہ چیز نصیب گویا کہ نہیں ہوئی پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر گویا کہ چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے اور مفسرین اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جس میں سے کچھ جو تھے وہ کافر تھے کچھ مسلمان تھے مسلمانوں کے نام مفسرین نے بیان فرمائے ہیں کہ مسلمانوں میں حضرت ذلکرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ نمبر میں ان کا بیان آ رہا ہے پھر بتاؤں گا کہ سلیمان علیہ السلام کا مقام کیا تھا یہ دو مسلمانوں کے ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے جہاں تک سورج نکلتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی یعنی پوری دنیا پر حکومت کی کافروں میں نمرود اور بخت نصر یہ دو کافر ایسے تھے جنہوں نے ساری دنیا پر گویا تھے حکومت کی زرزمین پر اور مفسرین فرماتے ہیں آخری دور میں ایک اللہ کے نیک بندے پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کی طرف سے تیسرے بادشاہ ہوں گے اور وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے انشاءاللہ وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے تو اس کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی اور زلکر نین کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف گویا کے الہام اور القاع فرمایا کہ وہ جا کر یاجوج اور ماجوج کے فتنے کو بند کریں جو گویا کے ایسی قوم تھی کہ جب وہ کسی علاقے میں آ جاتی تو درخت پتھر ہر چیز کو وہ کھا جاتی یعنی علاقے کو گویا کے ختم کر کے رکھ دیتی اللہ رب العزت نے حضرت ذلکر نین کے دل میں اس بات کو القاع فرمایا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کیجیے حضرت ذلکر نین نے ان کو گویا کے مار مار کر گویا کے دنیا کے بالکل آخری کونے پر پہنچایا اور اس کے آگے دیوار کھینچ دی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو یاجود اور ماجود ہیں وہ گویا کہ روزانہ وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ دیوار ٹوٹنے کے ایک دم قریب آ جاتی ہے تو وہ لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل آ کر اس دیوار کو توڑیں گے اور جب وہ کل آتے ہیں تو دیوار اسی مقدار پر موجود ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جب آخری دن ہو جائے گا تو جب وہ دیوار توڑ کر آ جائیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی حضرت عیسائی دنیا میں اتر چکے ہوں گے اور جب یاجود اور ماجود بہت زیادہ فتنا کریں گے تو دمخش کی مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین لے کر آئیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ امامت فرما رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ وہاں پر نماز ادا کریں گے پھر جہاں پر آپ لمبی سانس لیں گے تو آپ کی سانس سے دجال آپ کی سانس کی خوشبو سے بھاگے گا دجال آپ کی سانس کی خوشبو سے بھاگے گا یاجوج و ماجوج کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ رب العزت ان کی دعا کے سفید یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری میں جا کر گویا کے دجال کو قتل کر دیں گے اس کے بعد آپ گویا کے نکاح فرمائیں گے آپ کی اولاد ہوں گی چالیس سال آپ حکومت سنبھالیں گے اس کے بعد آپ کی روح قبض کی جائے گی اور آگوش مصطفیٰ میں دفن کیے جائیں گے اور اس کے بعد سر پھونکا جائے گا اور قیامت کا عالم قائم ہو جائے گا حدیث شریف میں یاجوج اور ماجود اور دجال کے واقعے کو حضرات گرامی قیامت کی نشانی کہا گیا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سر سید احمد خان جنہوں نے پاکستان بنانے میں کہا جاتا ہے بڑی کوششیں کی کاش وہ اپنے ایمان کی اسلام میں کچھ کوشش کر لیتے تو اتنی گمراہی کے دلدل میں نہ گرتے انہوں نے کہا یہ سب خیالی کہانیاں ہیں مضر یہ سب خیالی کہانیاں ہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ جناب اگر کوئی رسول پاک کی اہمیت کو نہیں جانتا رسول پاک کے قول کو نہیں جانتا وہ اپنے گھر کا وڈیرا ہو ہو مسلمانوں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے مسلمانوں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے اور حضرات رات واقعی میں پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فرمان کو دل و جان سے قبول کرنے والا ہو تو چاہے وہ کس قسم کی بھی ذات والا ہو وہ مسلمانوں کے سر کا تاج ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے لیے بغض رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں جو واقعہ تھا اس کی تشریح میں مختصر انداز میں کر دوں حضرت موسا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا کون حضرت اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ تجھ سے بڑا علم رکھنے والا حضرت خضر ہے حضرت موسا نے عرض کی یا اللہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں بڑا واضح انداز میں حضرت گرامی بیان موجود ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں پر مرجل بحرین دو بحرین مجمل بحرین جہاں پر دو بحر مل جائیں گے جو دو دریا مل جائیں گے بعد نے فرمایا روم سے آتا ہوا دریا اور فارس سے آتا ہوا دریا جہاں پر مل گیا تھا وہاں پر حضرت علیہ السلام پہنچ حضرت موسا علیہ السلام پہنچے اور حضرت موسا کو ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لینا اور مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے گی وہاں پر حضرت خضر موجود ہوں گی گویا کہ مچھلی وہاں پر زندہ ہو گئی حضرت موسا نے وہاں پر تحقیق کی تو دور چٹان پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت خضر سے جا کر سلام کیا سلام کلام ہوا حضرت خضر ان کو اپنے ساتھ لے گئے لے کر جانے کے ساتھ ایک دریا کے قریب پہنچے دریا کے قریب آپ کشتی میں بیٹھے کشتی میں بیٹھنے کے ساتھ حضرت خضر نے کشتی توڑ دی کشتی توڑ دی جب کشتی توڑی تو حضرت موسا نے سوال کیا آپ نے ان بچوں کی کشتی کیوں توڑ دی حضرت خضر نے فرمایا آپ واپس چلے جائیے کیونکہ آپ میرے معاملات میں صبر نہیں کر سکتے ہیں آپ میرے معاملات میں صبر نہیں کر سکتے حضرت موسا نے کہا نہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا آپ پھر آگے نکلے تھوڑا دور پہنچے تو ایک میدان تھا وہاں پر ایک بڑا خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم سے قتل کر دیا قتل کر دیا اب حضرت موسا کہاں برداشت کر سکتے تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا کہا میں کہتا تھا نا آپ میرے معاملات میں وہ صبر نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا آپ واپس چلے جائیے حضرت موسا نے کہا بس آخری دفعہ کہتا ہوں ایک بات ایک موقع مجھے اور عنایت کر دیجیے پھر تھوڑا آگے گئے ایک گاؤں میں پہنچے وہاں پر لوگوں سے کھانا مانگا لوگوں نے کھانا آپ کو عنایت نہیں کیا لیکن تھوڑا دور گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی حضرت خزر نے ہاتھ لگایا وہ دیوار صحیح ہو گئی وہ دیوار صحیح ہو گئی حضرت موسا نے کہا جناب جب تم نے اتنا ہمت کا کام کیا ہے تو اس پر کوئی تم لوگوں سے پیسہ تو لو تاکہ کھانے پینے کی کوئی بات بن جائے تو حضرت خزر نے کہا بس آپ نے اس بات میں بھی صبر نہیں کیا اب آپ کی راہ اور اور میری راہ اور لیکن حضرت موسا نے کہا کم سے کم وہ تین رات کی وضاحت تو کر دو کہ بات کیا تھی تو حضرت خضر کے پاس علم کون سا تھا اس کی زبان قرآن بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ملت علما ہم نے حضرت خضر کے دل میں علم لدنی پیدا کیا تھا علم لدنی اور علم لدنی کے متعلق میں کتابیں کیا پیش کروں تمام مفسرین لکھا ہے ہوا علم الغیب وہ علم غیب ہے وہ علم غیب ہے اور حضرت خزر نے کہا دیکھو جب میں نے کشتی توڑی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دریا کے اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ ہے وہ صحیح سلامت کشتی لوگوں سے چھین لیتا ہے اور یہ بیچارے بچے غریب ہیں اگر ان کی کشتی چھین لے گا تو ان کا گزارا کیسا ہوگا لہذا میں نے کشتی کے اندر نقص پیدا کر دیا اور نقص والی کشتی وہ نہیں لیتا کا دوسرا واقعہ ایسا ہے کہ جب ہم میدان سے گزرے تو ایک بچے کو جو ہم نے دیکھا وہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنے گا اور ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر اس کی محبت سے بہت راغب ہو کر کہیں وہ ماں باپ کافر نہ ہو جائے تو اس عزم کی وجہ سے ہم نے اس کو اٹھا لیا تیسری بات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی دیوار کو جو ہم نے صحیح کیا وہ بات دراصل ایسی تھی کہ دو یتیم بچوں کا گھر ہے اور یہاں پر جو جو بچے رہتے ہیں ان کے والد گرانی بڑے سالے تھے بڑے نیک تھے انہوں نے خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کر رکھا تھا اور اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا جب خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اسے لوٹ لیتے ان بچوں کو کیا نصیب ہوتا تو لہذا میں نے اس دیوار کو صحیح کر دیا اب جب یہ بچے جوان ہوں گے انہیں خزانہ مل جائے گا اور میرے آقا نے جب یہ واقعہ بیان کیا یہودیوں کا سر پھر شرم سے اٹھ نہیں رہا تھا یہودیوں کا سر پھر شرم سے اٹھ نہیں رہا تھا اور سرکار نے پوچھا جاؤ جاؤ اور پوچھ کر آؤ اور کس بات کی خبر میں تمہیں دوں تم نے زلکر نین کا کہا تھا تفصیل بتا دی تم نے کہا کہا تھا تفصیل میں نے بتا دی اور تم نے گویا کے موسا اور خضر کے کہا تھا تو میں نے تمہیں تفصیل بتا دی تو لو اور کیسے چاہو گے اور ایک قرآن جس کے بارے میں کہے سن فلا ماشاء اللہ حبیب ہم تو آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولو گے نہیں آپ بھولو گے نہیں مگر جب اللہ آپ کو بھلا دے اور حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولو گے نہیں جب تو فاضل بریلی نے فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچیز فسہا عرب کے بڑے بڑے ارے کوئی پوچھے کہ منہ میں زبان نہیں ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں دعا کیجیے اللہ رب العزت مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنے کے توفیق عطا آمن مومنین کے عقائد کا تحفظ کرنے کے توفیق جو تحقیق ہم نے پیش کی مولا کریم اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے تفصیل فرما مولا کریم ہمارے عقلوں میں وسعت عطا فرما ہمارے اذہان میں وسعت عطا فرما تعصب اور ہر دھرمی کو ایک طرف رکھ کے دین مبین کے حقیقی نور سے ہمیں منور فرما مولا کریم ہمارے سینوں کو قرآن کے علوم کے لیے کھول دے ہمارے سینے کو ہمارے دل و دماغ کو حدیث علم دین کے نور مبین کے لیے کھول دے مولا کریم جو درس دیا گیا اس کی برکت سے دعا کرتے ہیں حاضران مجلس کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں شخص مقبول فرما اور اس قرآن پاک کی برکت سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہر میدان میں سچ کہنے کی حق کہنے کی ببانگ دہل انبیاء کی تعریف بیان کرنے کی توفیق عطا فرما واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پہ دھومے مچے کہ وہ مومنو صالح ملا فرش پر ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا ہم سیاہ کاروں پہ بھی رب تپشے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے گیسو واخر رب العالمین